سبق نمبر اکتیس حصوں کے اعداد اللہ تعالیٰ ہی علم عطا فرمانے والے ہیں ہم نے پڑھ لیا کہ زویل فروز کو جو حصے ملتے ہیں وہ کل چھ ہیں کسی کو آدھا ملتا ہے یعنی نصف کسی کو چوتھائی ملتا ہے یعنی ربو کسی کو آٹھواں حصہ ملتا ہے یعنی سمن کسی کو ایک تہائی ملتا ہے یعنی سلس کسی کو دو تہائی ملتا ہے یعنی ثلثان اور کسی کو چھٹا حصہ ملتا ہے یعنی سدس اب ہم ان حصوں کو دو قسموں میں کر لیتے ہیں پہلی قسم نصف یعنی آدھا ربو یعنی چوتھا سمن یعنی آٹھواں دوسری قسم سلس یعنی تیسرا ثلثان یعنی دو تہائی سدس یعنی چھٹا خلاصہ جس کو نصف ملتا ہے اس کا عدد ہوتا ہے دو جس کو ربو ملتا ہے اس کا عدد ہوتا ہے چار اور جس کو سمن ملتا ہے اس کا عدد ہوتا ہے آٹھ یہ ہوئی پہلی قسم دوسری قسم میں جس کو سلوس ملتا ہے اس کا عدد ہوتا ہے تین جس کو سلوسان ملتے ہیں اس کا عدد بھی تین اور جس کو سدس ملتا ہے اس کا عدد ہوتا ہے چھ پہلا قاعدہ جب صرف ایک قسم کے برسا ہوں اگر تمام برسا ایک ہی قسم کے ہوں تو سب سے چھوٹے حصے یعنی سب سے بڑے عدد سے مسئلہ بنا کر تقسیم کریں گے تفصیل یہ ہے کہ اگر تمام برسا ایک ہی قسم کے ہوں تو جو سب سے کم حصے والا ہوگا اسی کے حصے سے مسئلہ بنا کر تقسیم کر دیں گے مثلا تمام برا اگر پہلی قسم والے ہوں کوئی نصف والا کوئی ربو والا کوئی سمن والا تو سب سے کم حصہ چونکہ سمن ہے تو میراث کے آٹھ حصے کر کے سب میں تقسیم کر دیں گے جیسے کسی عورت کا انتقال ہوا اس کے و میں اس کا خامند ایک بیٹی اور ایک سگا بھائی ہے خامند کا حصہ ربو چوتھا بیٹی کا حصہ نصف آدھا جبکہ بھائی اسبہ ہے اب دونوں زوی الفروز پہلی قسم سے ہیں اور اس میں خاون کا حصہ کم ہے تو مسئلہ چار سے بنائیں گے سارے مال کے چار حصے کیے جائیں گے ایک حصہ خاون کو دو حصے بیٹی کو ایک حصہ بھائی کو مل جائے گا سوال ایک شخص کا انتقال ہوا اس کے ورثاء میں بیوی ایک بیٹی اور ایک سگا بھائی ہے تقسیم کریں جواب بیوی کا حصہ آٹھواں اور بیٹی کا نصف ہے مسئلہ آٹھ سے بنائیں گے یعنی کل مال کے آٹھ حصے کریں گے ایک حصہ بیوی کو چار حصے بیٹی کو اور باقی بھائی کو مل جائیں گے یعنی تمام ورثا اگر نصف ربو اور سمن والے ہوئے تو مسئلہ آٹھ سے بنائیں گے اور اگر تمام ورثہ نصف اور ربو والے ہوئے تو مسئلہ چار سے بنائیں گے یعنی سب سے کم حصے سے جو دیکھنے میں سب سے بڑا عدد لگتا ہے دوسری قسم کی مثالیں اگر تمام برسا ثلث ثلثان اور سدس والے ہوئے تو سب سے کم حصہ چھٹا ہے یعنی چھ مسئلہ چھ سے بنائیں گے مثلاً کسی کا انتقال ہوا اس کے ورثاء میں اس کی ماں دو ماں شریک بھائی اور ایک سگا بھائی موجود ہیں تو ماں کا حصہ سدس اور ماں شریک بھائیوں کا حصہ سلوس ہے چنانچہ مسئلہ چھ سے بنائیں گے کل مال کے چھ حصے کریں گے ایک حصہ ماں کو دو حصے ماں شریک بھائیوں کو اور باقی سگے بھائی کو مل جائے گا کیونکہ وہ اسبہ ہے